کل بھی اور پہلے زمانے میں بھی اصلاح و تربیت پر ایسے نظریات ایسے اعمال ایسے باتیں سامنے آ چکی ہیں جو شریعت کی روح سے قطع نجائز باطل تھی اس وجہ سے علماء نے ان کی تردید کی دراصل زہر ہمیشہ پاک چیز میں مٹی چیز میں دی جاتی ہے اس سے اصلاح کی قدر و قیمت کم نہیں ہوتی تصوف کی قدر و قیمت نہیں کم کم نہیں ہوتی جو اصلاح کے ایک لائن ہے یہ دراصل تصوف کے پردے میں شیطان کام کرتا ہے جس طرح حاجی کے ساتھ طواف میں کبھی ڈاکو مل جاتا ہے طواف میں ڈاکو ہوتے ہیں یہ کترے ہوتے ہیں مجھ سے خود بھی اس نے جیب کاٹا تھا پہلے پہلے جب میں گیا تھا مجھے خیال تھا کہ یہاں کوئی بھی وہ ایسا کام نہیں کرے گا جو شریعت کے خلاف ہو تو جب میں طواف سے فارغ ہوا کچھ دیر کے بعد کچھ ضرورت پڑی پیسوں کی تو میرا جیب کاٹ گیا تھا کٹ گیا تھا پیسہ نکال دیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ حاجی چور ہیں حاجی پاک لوگ ہوتے ہیں لیکن حاجی میں حاجیوں میں چور گھس جاتا ہے طالب علم چور نہیں ہوتے طالب علموں میں چور گھس جاتا ہے بزرگ خائن بدیانت جھوٹھی نہیں ہوتے بزرگوں کے نام مزموں کے نام لگا کر جھوٹی بن جاتے ہیں یہ ہر اس کام کے اندر زہر ملایا جاتے ہر اس چیز کے اندر جو چیز مبارک ہو پاک ہو لذیذ ہو کسی نے ابھی تک یہ نہیں کہا ہوگا کہ فلان نے پخانے میں ذکر کیا زہر ملایا ہے کسی کو پخانے میں زہر زہر ملایا ہے اور اس کو دیا ہے کون کھائے گا پخانے کو دودھ پیے گا شہد کھائے گا گوشت کھائے گا جو میٹھی میٹھی چیزیں ہیں اس میں ملایا جاتا ہے تو یہ بھی حماقت ہے کہ کہیں تو نے ایسی صفیہ کی باتیں سنی نہاد سفیا کی جو جنہوں نے دین میں گڑبڑ پیدا کیا جنہوں کے نظریات باطل ہوئے اور جن کے باتیں ردی ٹوکری میں ڈالنے کی قابل تھی اس کو دیکھ کر آپ تصوف سی بدن ہو جائے سفیاسی سی بدن ہو جائے تو یہ حماقت ہے دونوں طرف حماق کیا ہے ایک طرف ظلم ہے اور دوسری طرف کیا ہے حماقت ہے کہ اسی کی وجہ سے آدمی اتنی عظیم لائن سے اپنے آپ کو کاٹ تصوف کیا ہے ہمارے ہاں دعووں کا نام تصوف رکھا گیا جس کا طویز چلتا ہے وہ صوفی ہے جس کا دم چلتا ہے وہ صوفی ہے ہمارے نزدیک بڑا اچھا صوفی ہے جب چف کرتا ہے تو بات بنتی ہے حالانکہ یہ تعویذ جتنا گندا آدمی ہوتا ہے جادو کا اس اسی کا چلتا ہے تعویزات والے جو بزرگ بزرگ بھی کرتے ہیں وہ باقاعدہ حامل نہیں ہوتے وہ تو کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ یار اس آدمی کو ٹھیک کر دو ایک آدمی رحمۃ اللہ کے پاس آیا کہ مجھے کچھ مشکل تھا اور وہ بسار کر رہا تھا کہ مجھے تجویز دو تو انہوں نے لکھا کہ یا اللہ مجھے مجھے تجویز آتا نہیں یہ مانتا نہیں اس کو ٹھیک کر دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں بزرگوں کی ہوتی ہے لیکن ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں جو عوام ہیں وہ اس کو صوفی مانتا ہے کہ جو یا دعویٰ کرے یا تعیش کرے پنجاب میں تو خیر بہرحال بہت سی باتیں چلتی ہے اب بھی اگر کوئی کہے کہ میں پہ ہوں شاید اس کے پیچھے بھی لوگ چل پڑیں گے اچھے لوگ ہیں اچھے لوگوں پر اچھی اچھی اثر کرتا ہے اثر کو قبول کرتا ہے نرم لوگ ہیں کا شریف میں کئی کئی مہدی مہدی آ گئے نے دعویٰ کیا میرے سامنے بلکہ ہمارے ساتھ اس پہ گواہ ہے ایک آیا کہ میں مہدی کا نائب ہوں آیا کا اس کے ساتھ اتنی گڈی ہوتی تھی مہر لگاتے تھے کہ آپ لوگوں سے کہہ دے کہ معلوم کہ میں نے سب کو علماء نے فت کیا تم فت نہیں کرتے اس نے دراصل ایک پرچی منگوائی کہ اس پر لکھا تھا کہ مہری آئے گا وہ تو آئے گا اس انکار نہیں ہے لیکن کیا تم ہی مہدی ہو اس پر دستخط لیتے تھے دستخط اس پر کہ آنا حق ہے آتا ہے آئے گا اس کو اپنے ساتھ پہ جوڑ دیتا تھا تو کچھ عرصہ کے بعد مجھے پھر ملا میں نے کہا کہ آپ کہا تھا کہ میں مہری کا نائب ہوں تو مہری کہاں ہے اس نے کہا کہ میں خود مہری تاریخ نے آپ کے سامنے آ کر گھبرا گیا اب وہ تھا صوفی کے تصوف کے نام سے اس کام کو چلاتا تھا کسی کا مرید تھا تو میں نے اس سے عرض کیا کہ مہد نائب تو تب بنتا ہے کہ پہلے اصل تو آئے اصل کے بعد نائب بنتا ہے یہ نہیں کہ نائب پہلے بنتا ہے اصل بعد میں بنتا ہے جب آدمی بادشاہ بنتا ہے جب بادشاہ چلا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ کا نائب ہے ان اللہ و ان راجو بچے تبدیل کر بیٹھے ہیں جب پیر ہوتا ہے اس کا مرید ہوتا ہے پھر وہ خلیفہ بنتا ہے اس کا نائب بنتا ہے اس وقت اس کے دل میں دماغ میں بات آ گئی کہ واقعی میں تو الٹی چال چلائی تھی اور لوگوں نے خام خواہ مجھے مان لیا سمجھ آئی بات تو یہ ہوتے ہیں گڑبڑ کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ کبھی جا ہوتے ہیں کسی کو میں ابھی ابھی شادی سے عرض کر رہا تھا ہمارے پیر مسرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے ایک بھائی ہے معظم شاہ صاحب وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اوٹھل میں چلا گیا اور ایک آدمی میز پر قلم کو اس طرح مارتا تھا میں نے سوچا کہ دلچسپ آدمی اس کے پاس جاؤں میں اس کے پاس کیا بیٹھ گیا تو میں نے اسے پوچھا میں طبیعت کیسی اس نے کہا کہ میں تو مہدی ہوں تو مدر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اوہو یہ تو میں ہی دعویٰ کرنے والا تھا لیکن تم مجھ سے آگے ہو گئے بھائی مہدی جب آئے گا تو وہ تو اپنے آپ کو چھپائے گا یہ نہیں کہ اپنے اشتہار لگائے گا یہ بھیجیں گے کہ ہمارے لیے لوگ کیا کرو تیار کرو یہ تو تم حدیث کے خلاف کرتے ہو اور اس کا نائب جو جب وہ لڑائی چھڑ جائے گی جنگ چھڑ جائے گی اس کے بعد خوراسان سے اس کے لوگ آئیں گے یاد رکھیں عقائد کو ٹھیک رکھیں سمجھ آئی بات یا حدیثوں میں کیا آیا ہے خوراسان آیا ہے کہ خوراسان سے اس کے فوجی حمایتی آئیں گے لیکن پہلے کیا کون آئے آئے گا گا لوگ اس کے حق پر بیعت کریں گے وہ آپ کو چھپائے گا وہ بھاگے گا مزید منورا وہاں چلے گی وہاں سے وہ بھاگے گا وہ وہ کہا کہ تو ہے کہتے وہ اپنے آپ کو چھپائے گا لوگ اہل اللہ اس کو پکڑیں گے اس کو سے بیٹھ ہو جائیں گے اور اس کو پھر اس کے بعد یہ بات چلے گی اس کے بعد وہ یہاں سے فوجی جائیں گی اب تو جو بھی بیٹھ گئے کہ میں بیٹھ عجیب بات ہے تو یہ باتیں اس لیے میں نے کی کہ تصوف کو بگاڑنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں یا تو وہ وہمی ہوتے ہیں اس کو مجھے خدا ہوتا ہے ایک بیماری ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے تو وہاں چند لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں تو یا وہ اس کو تصوف کے مطلب سمجھ نہیں آتا کہ تصوف ہوتا کیا ہے تو بعض اسی وجہ سے اسے چھیڑتے ہیں صوفی جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سب سب سے سے اپنے آپ وہ زیادہ اپنے آپ کو رب کا محتاج سمجھتا ہے جس شخص نے اپنے رب کو اپنے آپ کو اپنے رب کا جتنا زیادہ محتاج سمجھا رب کی رحمتیں اس طرح کی طرف اسی طرح زیادہ بھاگ کر آتی ہے اس کو اپنے گوشت میں لے لیتی ہے لے لیتا ہے رب غنی ذات ہے جو اس کی مستغنی ہوگا جو اپنے اوپر بھروسہ کرے گا جو مخلوق پر بھروسہ کرے گا وہ مارا جائے گا سب سے زیادہ اپنے آپ کو محتاج ماننے والی کائنات میں کون ہے آمبیا علیہ السلام آمبیا علیہ السلام سب سے زیادہ اپنے آپ اپنے آپ کو رب کا محتاج سمجھتے تھے اسی لیے وہ ابدیت میں کامل تھے وہ اب تھے بندے تھے اللہ تعالیٰ کی بندگی محتاجی سی بنتی ہے جو اپنے آپ کو جتنا محتاج سمجھے گا اتنا اپنے رب کے سامنے گرے گا اور اسی قدر اللہ تعالیٰ سے مانگتا جائے گا جس کا خیال یہ ہو یہ بھی کچھ کر سکتا ہے وہ بھی کچھ کر سکتا ہے میں خود بھی کچھ کر سکتا ہوں تو درمیان میں خدا کہاں رہا زبانی خدا رہ گیا خدا کے ماننے والے زبانی ہو جائیں گے جب زبانی ہو جائیں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گا ختم نہیں آئے گی نفع و نقصان کا مالک تنہا اللہ رب العالمین ہے خیر و شر کا مالک ایک اللہ رب العالمین ہے عزتوں ذلتوں کا مالک ایک اللہ رب العالمین ہے تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی ہواؤں کا اختیار نہیں دیا کسی کو موت کا اختیار نہیں دیا کسی کو زندگی کا اختیار نہیں دیا کسی کو بیٹوں کے لیے بوتل نہیں دیا کہ آپ اسے سیاہی کیا لوگوں کو لکھ کر کہ تم تمہارا بیٹا پیدا ہو جائے گا تو بیٹا پیدا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے اسباب سے بلا کر کسی آدمی کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ اس کو کوئی چیز کسی چیز کا مالک بنایا ہو اسباب کا اللہ تعالیٰ کسی کا مالک بناتا ہے تم کو مال دیتا ہے تب اس کو ٹھیک لگاؤ یا غلط لگاؤ تمہیں ہاتھ دیے ہیں تمہاری مرضی کسی کے ساتھ غلط نیت سے ہاتھ ملاؤ یا ٹھیک نیت سے ملاؤ تمہیں آنکھ کی دیے ہیں ٹھیک دیکھو یا غلط دیکھو اسباب اللہ تعالی دی ہے اس کو بھی تمہارے پاس بطور امانت ہے اسی لیے ہماری نظر ختم ہو جاتی ہے تو ہم اس میں مجبور ہوتے ہیں دیکھو بہت سے لوگ یہاں ساتھی ہیں چشمہ لگایا ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ میرا چشمہ ہو لیکن چشمہ لگایا ہے اسی لیے کہ اس کا اپنی نظر اس کی اختیار میں نہیں ہے جب اپنے بدن کی چیزیں تمہاری اختیار میں نہیں ہے تو باہر کی چیزیں کسی کی اختیار میں نہیں علیہ السلام امتوں کو یہی بات سمجھاتے تھے دنیا والے ہمیشہ ظاہری چیزوں سے ڈرتے ہیں اب کوئی کہے کہ ہندوستان حملہ کر رہا ہے اور غالب گمان ہو جائے کہ حملہ ہو رہا ہے تو ہمارے لوگ ساتھی تمام پاکستان والے گندم کی بوریاں خرید کر کے لائیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ جنگ طویل ہو جائے اور پھر غلی کی کہت آ جائے فوج بھی کوشش کرے گی کہ زیادہ سے زیادہ گندم جمع کرے اسلحہ جمع کرے لوگ بھی کوشش کریں گے کہ راشن جمع کر لیں اور ابھی سے دفاعی انتظامات کریں گے اگر اٹھم بم گر گیا تو اس کے لیے پھر ہم کیا کیا وہ صورت اختیار کریں گے جس سے ہم بچ جائیں بیماری امریکہ میں آ گئی یا پنجاب میں ڈینگی آئی تھی تو ہم کربوا میں ڈر رہے تھے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ہم ظاہری خطرات سے ڈرتے ہیں ڈرنے بھی چاہیے انسان کی فطرت ایسی ہے ڈرتا ہے لیکن علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل ڈرنے کی چیز تمہارے یہ ظاہری چیزیں نہیں ہے اصل ڈرنے کی چیز تمہارے اندر کی چیز ہے اس سے ڈرو ڈینگی سے مر جاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے تو وہ کرو گے یا مجھے معاف فرما یا اللہ مجھے معاف فرما یہ دیکھو یہ ڈینگی بیماری رحمت بن گئی تو معاف بھی ہو گئے اگر مر گئے اجازت چلے گئے قوم نے تم پر حملہ کیا کفار نے تم نے حملے کیا تم اللہ تعالیٰ سے مانگو گے جلال اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گا اگر میدان میں چلے گیا اس کفار کے مقابلے میں یا غازی ہو جاؤ گے یا شاد ہو جائے شہادت مل جائے گی اس کی بڑی کامیابی کیا ہے یہ کوئی بیماری کوئی خطرات نہیں ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں ہم علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈرنے کی چیز ایک ہی چیز ہے وہ تمہارے اندر کی چیز ہے قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اندر کی بیماری کیا ہے شرک ہے اگر تم ایسی حالت میں مر گئے کہ تمہاری امیدیں اور تمہاری خوف کا مرکز اپنے رب کے سوا کی اور تھا تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی ہمیشہ جہنم میں جلو گے کس قدر خطرناک بیماری ہے دنیا میں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تم کو چین نہیں ملے گا یہ دنیا کا نقصان ہوا اور آخرت کا نقصان یہ ہوگا کہ قبر میں تم کو عذاب ہوگا حساب کتاب میں تم کو عذاب ہوگا حساب کتاب مشرق کے ساتھ ہے ہی نہیں کہ چلے جہنم جا ہمیشہ جہنم میں جلو گے دیکھیں سخت خطرناک بیماری ہے یعنی بڑی خطرناک بیماری ہے اور ہم کتنے اپنے رب سے دور ہو چکے ہیں کہ مسلمان ہو کر ہم کہتے ہیں کہ ہماری مہنگائی حکومتیں دور کریں گی جو مہنگائی لانے والا ہے جو مہنگائی ختم کرنے والا ہے جو مصائب کو اٹھانے والا ہے جو مصائب کو لانے والا ہے جو زلزلوں سے دنیا کو تف و نس کرنے والا ہے اور جو لوگوں کو آباد کرنے والا ہے اس کو تو تم نے ناراض کیا مہنگائی تم ان لوگوں سے مانگتے ہو جو سوچتا ہے کہ کاش ایک ماچس میں میلی بھی دو پیسے کا ٹکس ہو تمہاری پشت میں ایک مثال ہے دو سر تک پر رسی والے ایک آدمی بھوک سے مر رہا تھا دوسرا اس کی کی سر نیچے پراٹھی ڈھونڈ رہا تھا یہ خود بھوک سے مر رہے ہیں یہ مہنگائی دور کریں گے گندم نہیں ہے تو کیا آسانی پیدا ہو جائے گی پانی ختم ہو گیا بوتل ایک بوتل پانی تم کو پیسے پر ملے گا پانی کی فراوانی ہے کیا ضرور مہنگائی خود ختم ہے مال کی فراوانی ہے گندم کی فراوانی ہے تو مہنگائی ختم آپ نے دیکھا نہیں ہے اس وقت ٹماٹر مہنگے ہوتے ہیں جب موسم ہوتا ہے ٹماٹر زیادہ ہوتے ہیں پھر مہنگائی ہوتی ہے آسان ہوتے ہیں مہنگائی کو اٹھانے والا مہنگائی کو دور کرنے والا اصل رب کو ہم نے ناراض کیا ہے یہ پوری قوم اس مرض میں مبتلا ہے یا نہیں مبتلا جو لوگ زبان سے توحید توحید کر کے وہ بھی غیر اللہ کے سامنے جکے ہوئے ہیں ان کے دل کے ہاتھ دل کے ہاتھ یعنی دل سے وہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں کیا اللہ والے ایسے ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری پٹھائی ہو رہی ہے پٹھائی اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم اندر سے بیمار ہو چکے ہیں ہمارے اندر تکبر ہے تکبر وہ مرض ہے کہ شیطان نے تکبر کیا اللہ تعالی نے اس کو اپنے دربار سے ہٹا دیا مردود کر دیا شیطان عالم تھا عالم نہ ہوتا تو علماء کو کیسے دھوکہ دیتے وہ عارف تھا عارف نہ ہوتے تو عارف ان کیسے دھوکہ دیتا آپ کیسے کہیں گے کہ کیسے عارف تھا سوال تمہاری دل میں آ سکتا ہے عرض کہتے پہچاننے والے کو جو کسی کو پہچانتا ہو ہم کہتے کہ کے ساتھ میرا تعارف ہے میں اس کو پہچانتا ہوں کسی کی کمالات کو پہچاننے والا عارف کہلاتا ہے اللہ تعالی کے صفات کو جاننے والا پہچاننے والا کیا ہے عارف عالم عارف پہچانتا ہے اب کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ ہم کہیں کہ شیطان عرض بھی تھا آپ نے کیا قرآن نہیں اٹھایا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب شیطان کو میں نے مردود کیا تو اس نے اسی وقت عین اس وقت اس نے اللہ تعالی سے ایک دعا مانگی کیا اللہ مجھے مجھے قیامت تک کے زندگی اور محلت مجھے دے دے یہ دعا اس نے عین غضب کی حالت میں کی وہ اس بات کو جانتا تھا کہ ہمارا اللہ تعالی کا غصہ ایسا نہیں ہے جس سے انسانوں کا غصہ ہے کہ جب غصے ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہے دو آدمی لڑائی کے لڑتے ہیں غصہ ہو گیا ایک جی پکڑے اسی کو بھی کوری مارتا ہے جو اس کا ہم سرخا ہے اس کی بھی کیا کرتا ہے کوہنگ مارتا ہے لڑتا ہے اس سے میرے سامنے مت آ آ جاؤ باپ جائے دور ہو جاؤ باپ میرے آج باپ کو بھی نہیں پہچان تھا خدا کا غصہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالی جل جال غصے کے وقت حلیم ہے غصے کے وقت کیا ہے حلیم ہے غصہ کے وقت یہ نہیں کہ اب وہ غصہ آیا تو فلم جایا ایسا نہیں ہے خوشی کے وقت مہربان بھی ہے خوشی کے وقت دعا قبول کرنے والا بھی ہے تو شیطان جانتا تھا کہ اس خوشی کی حالت میں میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے مہرت مانگوں گا تو حلیم ہے مجھے مجھے دعا میں قبول کرے گا دعا قبول بھی ہوئی اس کی تیرے کی طرف مانگی قبول ہوئی عالم تھا تھا تھا عارف عابد لیکن اس کی اصلاح نہیں ہوئی کہ متکبر تھا خدا کو ایک مانتا تھا خدا کی صفات کو جانتا تھا اور سب عزتی تیرے جلال کی قسم تیری عزت کی قسم جو رب کی عزت کی قسم کا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کی عزت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا مانتا ہے تو اگر شیطان بھی خدا کا مخلوق ہے بھی مخلوق ہے وہ تکبر تکبر سے مردود ہوا تو کیا خدا کی کسی کے ساتھ کیا وہ رشتہ داری ہے کہ اس کو اس لیے محدود کیا تھا کہ وہ پرایا تھا اور اسی لیے اس لیے مردود نہیں کرتا کیوں کیا ہے وہ ہمارا کوئی رشتے دار ہے جو بھی تکبر کرے گا وہ شیطان کی صف میں کڑا ہے خطرناک بیماری ہے یا نہیں ہے بڑی خطرناک بیماری ہے ہم اس بیماری کے علاج کا خیال کرتے ہیں کہ بیماری دور ہو جائے حسد ہے کسی جلنا فلان مولانا کی کوئی قدر کیوں قدر ہو رہی ہے فلان صوفی کیوں اوپر جا رہا ہے فلان مال والا کیوں مال اس کے پاس زیادہ ہو رہا ہے اس سے ایک جلتا ہے ایک بیماری ہے یہ شیطانی بیماری ہے شیطان کی بیماری تھی بیماری ہے اس دیش میں باری میں ہم مبتلا ہے سوچا بھی ہے کہ اس بیماری کو دور ہونا چاہیے اگر اس بیماری میں ہم مر گئے تو سیدھے جہنم جائیں گے دنیا میں بھی چینی کا عذاب ہوگا آخرت میں جہنم میں ہوں گے فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ یہ پہلی ڈاکو کا سردار تھا گرو محروم نہ ہو مایوس نہ ہو جوانوں مایوس نہ ہو اب اب آپ آپ بھی علم حاصل کر سکتے ہیں برا اب بھی اللہ والا بن سکتا ہے لیکن سچائی کے ساتھ توبہ کریں حضیر بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے سچائی کے ساتھ توبہ کیا علم حاصل کیا اولیاء کا سردار بن گیا اس کا ایک ان کا ایک مرید تھا بہت اس سے اس کو چاہتے تھے وہ جب مریض ہو گیا اس کی حالت آخری ہو گئی تو حضرت نے اس وقت یسین شروع کر دیا حضرت فضیر بن یاد حضرت نے اس کے پاس گئے اور ان کے پاس بیٹھ کر سورت یسین شروع کر دے میرے والد بڑا خوش بخت وہ بیٹھے بیٹھے خود کہنے لگا کہ مجھ پر کچھ پڑھ لو سورت یسین پڑھ لو مجھ پر سورت پڑھ لو ایک دو تاکہ میں جاؤں ایسی مزیدار موت بھی ہوتی ہے کہ جس آدمی کہتے ہیں کہ مسز گپ لگاتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں تو اس کے پاس جب پیر صاحب بیٹھ گئے حضرت فضیر بن یاد رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے کہا اس نے کہا اس بیمار نے کہ حضرت آپ مجھے قرآن نہ سناؤ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اللہ تعالی بچائے اس نے کہا وہ چپ ہوا اس کا خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے بیمار کو کبھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ چپ کے چپ کے پڑنے لگا جب وہ سمجھ گیا کہ بالکل آخری حالت ہے تو زور زور سے حضرت نے کلمہ شروع کر دیا لا الہ الا اللہ محمد محمد محمد محمد رسول رسول رسول رسول پڑھو ایک بار آپ کی لا لا لا الا الا الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الہ الہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا سب کا آخری کلمہ یہی لا الہ الا اللہ اللہ محمد رسول تو جب یہ پڑھنے لگا تو اس مرید نے کہا کہ حضرت میں اس کل میں سے بیزار ہوں چپ بھی نہیں رہا سراہتن وضاحت کے ساتھ کہا کہ میں اس کل میں سے بیزار ہوں حضرت بہت پریشان ہو گئے اور اسی بات کے ساتھ ہی اس کی دم نکل گئی حضرت بڑے مغموم تھے بڑے فکر میں تھے کہ اتنا اچھا آدمی نمازیں پڑھنے والا روزے رکھنے والا آخر اس کو کیا ہوا کہ کل میں کیا انکار کر کے چلا گیا دنیا سے چپ رہتے پھر بھی مجھے کچھ صبر آتا بےچارا بڑا بے چین تھا آپ کی آدمی کا محبوب مر جائے اس کو یہ یقین ہو جائے کہ کافر دنیا سے چلا گیا کتنا تکلیف ہوگی آپ خود اندازہ لگائیں تو چالیس دن کسی کے ساتھ بات نہیں کی چالیس دن کے بعد انہوں نے خواب دیکھا فضیل بن یاد اللہ نے خواب دیکھا چامت برپا ہو چکی ہے اور میں اس مرید کو فرشتوں نے جنجیرے ڈال کر زمین پر اس طرح گھسیٹتا ہے جسے گدا گھر میں مر جاتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ رسیاں باندھ کر کے گھسیٹ کے لے جاتا ہے میں بھاگا بھاگا اس کے پاس گیا میں نے کہا کہ مجھے تو آپ پر بڑا اعتماد تھا اور آپ بڑے نیک کام کرتے تھے آپ کو کیا ہوا انہوں نے اس نے کہا کہ حضرت میں حاصل تھا میں اپنی پیربائیوں سے حسد کرتا تھا کہ مجھ سے کوئی آگے نہ جائے اسی لیے آپ کو کئی ایسی لپٹھی لپٹائی بات کر کے تھے تاکہ تم سے کسی کو میں دور کر سکوں اس بیماری نے مجھے مار دیا اور آخری موت میری کفر پہ آئی ہے کیا ان بیماریوں کا ہم نے سوچا ہے کہ کبھی علاج بھی کرنا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں قد افلح من تزکا یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنی نفس کا تسکیہ کیا جب آدمی صحیح ایمانوں میں تسکیہ اس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نماز نماز ہے اس کی ذکر ذکر ہے رسم رب بھی فصول اللہ اللہ تعالی کی نام کو یاد کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور سیرت کی پوری پوری اطلاع کرتا ہے اندر سے سے جب آدمی اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جاتا ہے تو پھر وہ ہر وقت اس کا احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اس کی دل کی نگاہیں اپنے رب کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے جب دل کے نکاحیں اپنے رب کی طرف لگ جائے لالچی نظروں سے لگ جائے کہ میں رب تیرا محتاج ہوں میں تیری فیض کا میں تیری رحمت کا میں تیری عنایتوں کا سب سے زیادہ محتاج ہوں اور صدقات کس کے کے لیے لیے ہوتے ہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اخلاق کو اچھی کرتے ہیں تسکیہ کرتے ہیں پہلے تسکیہ ہو جاتا ہے جب ہمارا دل اپنے رب سے جڑا ہوا نہ ہو دنیا سے جڑا ہوا ہو تو ہماری اصلاح دن نہیں ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا بل تو سرون الحیات دنیا جو تمہاری اصلاح نہیں ہو رہی ہے دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو اسی لیے آپ کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے جس کا دل دنیا سے جڑ گیا دنیا کے ساتھ لگ گیا تو یہ شیطان کا جال ہے انسان شیطان کے جال میں پس گیا ایک بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا شیطان کی بیٹی ہے جس نے اس کے ساتھ شادی کی تو یہ اس کا شیطان کا دماد بن گیا اور شیطان اپنی بیٹی کے لیے تو گھر میں اس کے گھر میں آئے گا جائے گا مطلب ہے کہ دل میں آئے گا جائے گا پھر یہ آدمی اگر مدرسہ بناتا ہے پھر بھی یہ خیانتی کرے گا اس کا مطلب دنیا ہوگا نماز پڑھے گا اس کے دل میں دنیا ہوگی اس سے فائدہ اس کو نہیں ہوگا لوگوں کو خود اس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا یہ زکوٰۃ دے گا ریاکاری پر دے گا دل نہیں بنا ہے اس میں دنیا ہے وہ ہر چیز کو دنیا کی نقطۂ نگاہ سے دیکھے گا اور دنیا کے ترازو سے تولے گا کہ اس سے مجھے دنیا ملے گی یا نہیں ملے گی نہیں ملے گی تو اس کو چھوڑ دے گا ایسے لوگوں کی اعمال دینی اعمال یہ سارے مردے ہیں اور مردوں سے بدبو آتی ہے خوشبو نہیں آتی ایسے لوگ کائنات میں دنیا میں اربوں ہو جائیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے اسلام نافذ ہوگا نہ نافذ ہو جائے گا اور نہ ایسے لوگوں سے کوئی خیر پہلے گا ہاں اگر تشکیہ کے ساتھ وہ اللہ تعالی کی راہ میں کوئی چیز کوئی عمل بھی کرے اس کا فائدہ خود اس کو بھی پہنچے گا اور لوگوں کی بھی پہنچے گا میں اس کے لیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں گروشی پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وسلم خود گروشی پڑھو جو شخص دوسری پڑھتا ہے وہ چار پانچ چیزوں کا اقرار کرتا ہے اس کی چار پانچ خوبیاں ہیں جو خود سواب ہے وہ تو آپ کو بیان کیا جاتا ہے کہ دس رحمتیں نازل ہوں گی دس گناہ معاف ہوں گے دس کے درجات بلند ہوں گے وہ تو ہوں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم کو اللہ تعالی سے محبت ہے کیونکہ کس کا رسول ہے اور آپ اس کی یہ دعائیں کرتے ہیں دوسری بات یہ بات بالکل پکی ہو گئی کہ آپ قرآن مجید سے تھوڑی محبت ہے کیونکہ قرآن مجید کس پر نازل ہوا ہے اور آپ کو قرآن مجید سے محبت ہے اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے رسول پر رحمت اس سے معلوم ہوا کہ تو اللہ والا ہے صرف اللہ سے مانگنے والے ہو کیونکہ جس سے دعا جس کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ بندہ ہوتا ہے یا خدا ہوتا ہے بندہ ہوتا ہے تو جو آدمی دروش ہی پڑتا ہے وہ اس بات سے زبان سے اقرار کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے لیے محتاج ہے سب محتاج ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور بندوں کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں چار باتیں ہو گئی پانچویں بات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت عشق کی دلیل ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی ریت دعائیں دل سے نکلتی ہے میں تو سے وفات ہو گئے پہلے بھی روزانہ ہر جب بھی دعا کرتا تو اس کی دعا کرتا محبت تھی صاحب ساتھ میری محبت زیادہ تھی جو لوگ ہمارے ساتھ گئے ہیں اس کو معلوم ہے جو ہمارے قریب رہے ہیں ان کی بڑی میرے ساتھ محبت تھی الحمدللہ للہ لیکن اب جب چلا گیا تو اب اور زیادہ دعائیں کرتا ہوں تو دعائیں کرنا کسی کے لیے اس کی محبت کی دلیل ہوتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو نہیں کہا کافروں کو نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوشی پڑھو بلکہ ایمان والوں کو کہا اور علماء نے کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ دوشی پڑیں گے ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال محمد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شریف پڑھنا یہ جس کے دل میں نبی کا عشق ہو اس کے وہ پڑے گا اور جب نبی سے عشق ہو جائے تو نبی کی اخلاق آپ کو نصیب ہوگی اپنے ظرف کے مطابق یہ نہ کہو کہ اسی طرح سمندر کے سامنے مٹکا رکھو تو اس میں مٹکی برابر پانی آئے گا لوٹا رکھو لوٹے کے برابر پانی آئے گا یہ نہیں کہ سمندر اس میں آ گیا لیکن آ گیا اس میں جتنا تمہارا ظرف ہے تو نبی کریم ذرا کے اخلاق میں سے آپ کو حصہ مل جائے گا اور جو محبوب ہوتا ہے لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے جو کسی مرید ہوا وہ اس طرح پگڑی باندھتا ہے اس طرح لباس پہنتا ہے اس طرح چال دار کرتا ہے ہم ساری ہمارا پہلا پیر چکیا ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے کون ہے محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تو بہرحال میں آج کر رہا تھا کہ بات کہاں سے چلی تھی یاد ہے کسی ہاں واقع سنا رہا تھا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں ایک آدمی تھا مخلص تھا اللہ والا تھا اس کے پاس کچھ مال آیا اس نے سوچا کہ اس مال کو میں ایک تہائی حصہ اپنے رب کے نام پر دوں اللہ تعالی سے راتوں کو دعا کیا اللہ میں جب اس مال کو لے جاؤں تو مجھے کوئی پہلا جو آدمی ملے وہ ایسا آدمی ہو کہ اس مال کا مستحق ہو بڑے اخلاق کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اس نے مال لے لے, لے گیا تہائی حصہ وہ ایک آدمی راستے میں ملا اس کو دے دیا صبح اس بات کا چرچا ہوا کہ رات کو کسی نے ایک ڈاکو جو جو آدمی کسی کے گھر کو توڑنے والا تھا چوری کرنے والا تھا اس کو اس نے یہ صدقہ دیا ہے اس نے خود کہا ہوگا کہ رات کو مجھے مل گیا توبہ توبہ کی قائب ہوا ہوگا مسجد والے تو یہ بڑا پریشان ہوا کہ رب العالمین میں نے تو تو میرا خیال تھا کہ بڑی صوفی کو مل جائے گا بڑی بزرگ کو مل جائے گا بڑے عالم کو مل جائے گا یہ تو ایک ایسے آدمی کو مل گیا کہ چھوڑتا میرا مال ٹھیک نہیں ہے دیکھو کبھی غرور نہیں کرے گا صوفی غرور نہیں کرے گا کیا اللہ مجھے معاف فرما دے کل انشاءاللہ آج کل آج کی رات پھر صدقہ کروں گا پھر اسی نیت کے ساتھ اسی اسی ان کی دعاؤں کے ساتھ انہی دعاؤں کے ساتھ باہر نکلا کسی کے ہاتھ میں جو باقی آدھا تھا وہ بھی اس کو دے دیا ایک آدھا حصہ تیسرا ایک تہائی حصہ دے دیا مال کا اسی مال میں سے ایک حصہ رہ گیا تین حصے کیے تھے وہ دے دیا صبح چرچا ہوا کہ ایک آدمی نے راتوں کو اتنا سادہ آدمی ہے کہ ایک عورت بے حیائی کے لیے جا رہی تھی این اسی وقت اسے دے دے دیا دیا مال رب العالمین ایک سے ایک بدتر آتا ہے یہ جو باقی مال ہے یا اللہ میں تیرے نام پر دوں گا رات کو جب رات ہو گئی تو ان ہی دعاؤں کے ساتھ نکلا اور وہ بقایا مال بھی لے گیا تو صبح چرچا ہوا کہ رات کو کسی نے ایک ایسے آدمی کو صدقہ دیا ہے جو بہت بڑا مال والا ہے مالدار ہے اس کے ساتھ اب مال بھی نہیں ہے پریشان ہو گیا میں کیا کروں میرا مال تو چلا گیا اور کسی بزرگ کے ہاتھ میں نہیں لگ گیا اللہ تعالی نے وقت کی پیغمبر سے کہا کہ میری بندی کو کہو کہ اس کا اس کی صدقہ بہت اعلی پیمانے پر میں نے قبول کیا ہے اور اس کے دنیا پر بہت بڑے اثرات مرتب ہو گئے ہیں جب دل نیک ہو دل کیا ہے دوائی ہے ہے اور کیا ظاہری اعمال کیا ہے یہ کپسول ہے اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے اگر تم نے کپسول کے اندر زہر ڈالا اور اوپر لکھا کہ یہ تریاک ہے تو یہ کا عمل کرے گا یا زہر کا عمل کرے گا زہر کرے گا اگر اوپر دیکھا کہ زہر ہے اور اندر سے تریاگ ڈالا تو تریاس کا عمل کرے گا یا زہر کا عمل کرے گا تو ظاہری اعمال بھی ضروری ہے لیکن ظاہری اعمال کے اندر جو اندر نیت ہوتی ہے دل کی صفائی ہوتی ہے اگر وہ ہو تو وہ اعمال دنیا میں کام کیا دنیا میں رنگ لاتا ہے دنیا کو معاشی کو تبدیل کرتے ہیں اگر اس کے اندر فساد ہو تو عمل میں صرف فساد پھیلے گا خیر نہیں پھیلے گا تو اللہ تعالی نے اس کو فرمایا کہ جب تمہارا پہلا تیرا پہلا صدقہ جس کے ہاتھ میں پہنچ گیا اس ڈاکو نے اس چور نے اس کا دل میری طرف لگ گیا یہ کس کے دل کا اثر تھا یہ اللہ والے کے دل کا اثر تھا کہ اس کی مال کے اندر اس کی دل کے اخلاص نے کر گیا اور جب اس کے ہاتھ میں پہنچ گیا تو اس کا دل کہاں پہنچ گیا اللہ تعالی کے ساتھ پہنچ گیا اور اس نے تھوبا کی کیا رب العالمین اس وقت بھی تو نے مجھے نہیں بلا دیا میں داغے کے لیے جا رہا ہوں میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ عین رضب کی وقت کیا ہے حریم ہے لیکن یہ آدمی اللہ اس کے اندر کچی کوئی زمیر کا زندہ تھا تو فوراً اس نے کہا کہ اللہ آج سے میرا توبہ میں سمجھ گیا تو مجھے کیا تنبیہ کر رہے ہو آج سے ڈاک ڈاک چھوڑ دیا تیرے سب کے لیے اس کی وجہ سے ایک آدمی پر اثر ہو گیا اور اس سے کتنا معاشرہ بدلا ہوگا اللہ والا بن گیا اس رنڈی نے کہا اس عورت نے کہا کہ جب اس کے ہاتھ میں مال پڑ گیا اس کا دل اللہ سے لگ گیا کیا اللہ میں کس کام کے لیے جا رہی ہوں اور تو مجھ پر اس وقت بھی مہربان ہے تو میرا تو ایسا نہیں کروں گا بس اس نے توبہ کی اور اللہ والی بن گئی سب نے اثر کیا نہیں کیا ہم کتنے بیگ پکاتے ہیں اونٹوں کے اونٹوں کی زمانے میں کتنا اثر ہوتا ہے سارے کہتے کہو یا پیو آج اس کا موقع ہے پھر موقع نہیں ملے گا اس کا ہماری نماز مردے ہیں ہمارے صدقات مردے ہیں ہمارے اعمال نیک اعمال جینی جل جوہر یہ سارے مردے ہیں اور مردوں سے بدبو کے سوا کچھ نہیں آتا گل سڑ جاتے ہیں اب یہ زندہ عمل ہے دیکھو اثر کیا نہیں کیا عمل کیا کیا اثر تیسری چیز تیسری آدمی جو وڈیرا تھا جب اس کے ہاتھ میں تیرا مال پہنچ گیا اس کا دل رب سے لگ گیا کس کے دل کا اثر تھا اس کا اثر تھا اور وہ اللہ والا بن گیا کہا کہ رب العالمین ایسے بندے جس کے پاس شاید اتنا پیسہ ہوا اتنے ساتھ یہی تھا وہ راتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر فقیروں کے ہاتھوں میں دیتا ہے اور میرے ساتھ اتنے مار ہے اور میں اس پر سانپ کی طرح بیٹھا ہوں اس کی وجہ اس اس وقت اس نے ارادہ کیا کہ میں خدا کے نام میں خرچ کرتا رہوں گا اور خرچ پر لگ گیا سخی بن گیا سخی اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے تینوں ایک مار سے کیا ہو گئے دوست ہو گئے جب دل تندرست ہوں گے اس سے معاشرہ بنے گا اسے تم خود بھی فلاح پاؤ گے اور لوگ بھی فلاح پائیں گے لوگوں کے بھی پر بھی اثر ہوگا معاشرے پر آج کل جو ہمارے معاشرے پر اثر نہیں ہوگا فساد ہی فساد ہے دین کے کام ہو رہے ہیں بہت سے جو آپ دیکھتے ہیں تقریریں ہو رہی ہیں اس دن تو میں نے سنا سنا کہ تقریر والا پیسہ مانگتا ہے میں بڑا گھبرا گیا کیا اللہ تو باتوں کہ بتایا اس دن کے سامنے بتایا کہ دس ہزار روپے مانگتا ہے جو اچھا مقرر ہو کہ آج کل ریٹ اونچے چل رہا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اگر آپ آدمی رٹی دائر الفاظ اس طرح کہہ بھی دے تو اس کا لوگوں پر کیا اثر ہوگا کانوں پر اثر ہوگا لیکن دل پر اثر نہیں ہوگا کانوں کے اور دل کے اثر میں تھوڑا فرق ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں اگر آپ نے کوئی لذیذ کھانا کھایا اور اس کے اندر وہ تمہاری بیماری کے لیے فٹ نہ ہو تو تم کو زبان کو اچھا لگے گا لیکن پھر رات کو نہیں آئے گی میں تو خراب ہوگا پٹ ہو جائے گی کیونکہ ایسے ہوگی کہ بظاہر وہ بات وہ دوائی اتنے وہ جو تمہاری کھانا ہے اتنا سادہ سا ہوگا لیکن کہو گے تم اسی طاقت طاقت اندر آ جائے گی دل میں فرق ہے فرق نہیں فرق کان کو اچھا لگنا اور چیز ہے دل کے اندر بات پس جانا یہ کیا ہے دوسری بات ہے اس کے لیے یہ جو تصوف کا لین ہے یہ اسی کے لیے ہے کہ انسان اپنے رب سے ایسا لگ جائے کہ اس کے نظروں میں اپنے رب کے سوا کوئی نہ ہو صرف اپنے رب کا محتاج بنے اور اسی کے احکام سے لپٹ جائیں اور وہ مہربان ہوگا آپ نے دیکھا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں بڑی مہربان ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اللہ رحمان ہے بندش کا کیا ہوگا مہربان ہوگا سخی ہوگا جو سخی نہیں ہوگا وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا یاد رکھو جو مہربان نہیں ہوتا وہ مہربان کا بندہ کیسے بنے گا جو صدیق سچا نہیں ہے وہ سچے رب کا بندہ کیسے بنے گا جس کے اندر صبر نہیں ہے وہ سبور کا بندہ کیسے بنے گا جس کے اندر شکر نہیں وہ شکور کا بندہ کیسے بنے گا وہ تو ولی تو چور شیطان ہے اس کے اندر شیطان کی عادات آ گئی ہیں عادتیں آ گئی ہیں وہ تکبر ہے جس کے اندر توازن نہیں ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو اس نے خدا کو کب دیکھ لیا خدا کو کب سمجھ لیا کیا جگنوبی نے جگنوبی جگنوبی کبھی کہتا ہے جگنو جانتے ہیں ہم اس کو کا کہتے ہیں ہاں۔ جو جس کی دم پر روشنی ہوتی ہے کیا جگنی بھی جگنو اس وقت دعویٰ کرتا ہے کہ میں کوئی بڑی چیز ہو جب تریکی ہو اندھیرا ہو کیا اس لیٹ کے سامنے بھی جگنو کہے گا کہ میری بھی کوئی روشنی ہے کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا جو کہتا ہے کہ میں نمازی ہوں میں تبلیغی ہوں میں مجاہد ہوں جب یہ میں میں کرتا ہے تو یہ کیسا اللہ والا ہو جائے گا وہ تو طریقے میں چل رہا ہے جی، اس کو اپنے دم میں کیا آتا ہے اس کی اس کے دل پر رب کی عظمت کی تجلی نہیں ہوئی ہے جب اس کی اپنی رب کی عظمتوں کو دیکھ لے گا طاقتوں کو دیکھ لے گا اب یہ اپنے اعمال کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا اگر آپ نے کسی فقیر کو مرغی پیش کی تو آپ آپ اپنے آپ کو ختم طے کہتے ہیں ختم تائی ہوں کیا ہوں ختم تائی کہتے ہیں اب کہاں سے آئے جی ہاں، تو اسی بازی لے گیا لیکن کل معلوم ہوا کہ وہ تو پوری دنیا کا سپر طاقت والا کا بادشاہ تھا اور آپ بڑی فقیر تھے اس وقت آپ کو اپنی مرضی کچھ نظر آئے گی دم نظر آئے گا پہلے کیوں نظر آیا پہلے بھی وہی آدمی تھا لیکن پہلے آپ اس کو پہچانا نہیں تھا اب تم نے پہچان لیا جس جو شخص متکبر ہو وہ وہ اللہ والا نہیں نہیں ہے عارف ہو سکتا اسی لیے یہ جو اچھی صفات ہے یہ کہاں سے حاصل ہوتے ہیں یہ اللہ والوں سے حاصل ہوتے ہیں یہ تصوف کی لین سے حاصل ہوتے ہیں تصوف کا لین اور لین نہیں ہے تقوا کا لین ہے کیا ہے تقوا کا لین ہے نام سے تمہارا چڑ ہو تو اس کو تصوف قطعا مت کہو کیا کہو راہ تقوا راہ ایک تقوا ہے ایک جس راستے پر آدمی چلتا ہے اسے تقوا حاصل ہوتا ہے یہ راہی کیا ہے تقوا ہے راہ اخلاص ہے راہ احسان ہے تمہاری تم لگاؤ شام یہ ہے ملے گا اس طرف سے اللہ تعالم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے اس کے لیے یہ محنتیں ہو رہی ہیں الحمد للہ اس محنت ہو رہی ہے مختلف جگہوں پہ ہو رہی ہے کس طرح لوگ اللہ سے جڑ جائے اللہ والے بن جائیں اور اس کے لیے ہمارے یہاں اجتماع ہوتا ہے ہم سب کو دعوت دیں گے صاحب کو تریق معلوم زبیر صاحب صاحب کو پروفیسر کو وہ ہے انیس بیس اپریل انیس بیس اپریل پہ اجتماع ہے وہاں یہ مختلف الحمدللہ للہ کے جتنے جس بیت ہم آتے ہیں وہاں ہمارے چل لگاتے ہیں اس نے ہمیں کہ وہاں صفیا کے لیے ہم نے ایک گویا مدرسہ بنایا ہے ایک تو ہوتے ہیں عام مدرسے ایک گویا کیا ہے مرید مریدوں کا مدرسہ یہ ہماری مریدوں میرا تو حضرت کو پتہ ہے جو جب بھی کوئی پیر آتا ہے میری پیر وہاں ختم پوچھو کسی وہاں نہ بھی نہیں لگتے کہ بھائی تم کس کی مرید ہو کیونکہ وہاں پیر ہے نہیں کس نے واقعی واقعی سچ کہا ایک آدمی نے مجھے کہا کس نے کہا مجھے کہا یہاں لوگ تمام پیروں والے آتے ہیں وقت لگاتے ہیں چل لگاتے ہیں کیا میں نے کہا کہ یہاں پیر نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ کے لیے وہاں مقرر کیا ہے جس سے آدمی آدمی آ کر پوری دن پر عمل چلنے والا عمر کیا وہ اس کو سامنے آ جاتی ہے پھر عمل تو سے جڑا ہوگا ان کرے گا اس کے لیے کوئی تیار ہے اجتماع اجتماع میں میں کم کم از آ آ جائیں جائیں وہاں ملک کے علماء تقریباً آ جاتے ہیں بہت بڑی جیز علماء جاتے ہیں اس کے بیانات بھی ہوتے ہیں اور وہاں ذکر اسکار بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے ہائے ہائے جو اپنے رب کو یاد نہ کرے پھر کس کو یاد کرے گا دنیا کو یاد کرے گا کہ جس کو دنیا جس جس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے چڑ ہو تو انسان کیسا ہو سکتا ہے وہ شیطان ہی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ بڑا ہے یاد رکھو کیا ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا تو ہم سب مانتے ہیں سب سے نہیں سب سے تو بڑا اور بڑا ہو تب کہیں کہ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ بڑا ہی ہے کہ اور ہے ہی نہیں ایسا ہاں جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم اسی انداز سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے جتنا تیری بڑائی سوچی ہم جتنی تیری بڑائی سوچی اور جتنے تمام امبیال سے مل کر تمہاری بڑائی کی خیال کیا کہ تم اتنا بڑے ہو جتنے فرشتے تمہارے آپ کے ہیں ساروں نے یہ جتنا سوچا کہ تمہاری بڑائی کو سوچا تو یا سوچیں گے یا بڑائی سوچ کو سوچیں گے تک کیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوچیں گے آپ اس سے بڑی ہیں آپ اس سے ہمارے تصورات سے بہت بڑے ہیں اللہ اکبر تو جو اس بڑے کا نام لے گا ذکر اللہ اکبر خدا بھی بڑا اور اس کا ذکر بھی ہمارے تصورات سے بڑا ہے یہ نہیں کہ ہمارے تصورات ہی بڑا ہے تو جو لوگ اس بڑے کے ساتھ لگ جائے وہ چھوٹا ہو جائے گا ہاں سوچو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا ترقیاں دے گا آپ کو خوش رکھے گا لیکن تم اپنے رب کو اپنی نیت سے خوش کرو کسی نیت سے خوش کرو اخلاق سے خوش کرو عمل سے خوش کرو اللہ تعالیٰ سب کو محبت فرما دے ابھی شرح ذکر ہوں